ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے ہم سب کو سلام کیا اور مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا تو میں اپنی والدہ کے پاس تاخیر سے پہنچا جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا تمہیں دیر کیوں ہوئی میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا انہوں نے پوچھا آپ کا وہ کام کیا تھا میں نے کہا وہ ایک راز ہے میری والدہ نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی پر افشا نہ کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ثابت اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تو تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طلبکار ہو ضرور بتاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6378